وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیک کاٹنا یا کیک کاٹ کر لوگوں کو کھلانا جس طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ جو آج کل کئی جگہوں پر اس طرح کا بھی معاملہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو دیکھیے فی نفسی ہی کیک کاٹنے اور کیک کاٹ کر کھلانے میں تو کوئی قباحت یا ناجائز و حرام تو نہیں ہے لیکن اس کو جو بات میں نے اپنی پہلے آڈیو میں بھی کہی تھی جسے میں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ بات اصل یہ ہے کہ اگر کیک کاٹنے کی علماء نے یا کھانے کی اجازت دی ہے تو چونکہ یہ تو جائز کام ہے کیک ایک حلال غذا ہے اور اسے کاٹنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب یہ خیال رکھنا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو یعنی ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جس میں ریاکاری پائی جا رہی ہو ایسا کوئی عمل نہ ہو جس میں دکھاوا ہو ریاکاری ہو اسی کے ساتھ ساتھ فخر ہو اسی کے ساتھ ساتھ شور گل ہو یا یا یہود و نصارہ کا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے مثال کے طور پر ایک ویڈیو بہت پہلے یہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمارے پاس آئی تھی تو اس میں دیکھا گیا تھا کہ بہت بڑا کیک ہے اور باقاعدہ اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں تو دیکھیے کیک کاٹنا اور کیک کا کھانا یہ تو جائز ہے اور لیکن یہ تالیاں بجانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے موم بتی وغیرہ لگانا اس اس طرح کا تو چونکہ یہ بھی ان سے مشابہت ہے تو اس کے لیے بھی علماء نے منع فرمایا اسی طریقے سے شور و گل کرنا تو جو چیزیں یہود و نصارہ اور ان کا طریقہ ہے اور ان سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے تو ایسی چیزوں سے علماء نے بچنے کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ کام نہ کرے جائیں ہاں فی نفسی ہی فی ذاتی ہی کیک کاٹیں اور کیک کاٹ کر کھلانا یا اس میں کوئی مذائقہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے لیکن ہاں بس بات وہی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس سے ہمارا دین جو ہے بدنام ہو یا مذہب بدنام ہو اہل سنت والجماعت کے جو ہے معمولات پر کوئی انگلی اٹھے تو اس کا خیال رکھا جائے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک چیز اور علماء اکرام نے مفتیہ نظام نے فرمائی کہ کیک اگر کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کوئی کیک بناتا ہے یا کیک بنا بنایا لاتا ہے بعض لوگ بنواتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوا دیتے ہیں یا پھر گنبد خزرہ بنوا دیتے ہیں یا خانے کعبہ بنوا دیتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں پھر اس کو کاٹا جاتا ہے تو یہ بالکل بھی سخت منع ہے ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ حضور کا نام لکھ کر کے پھر اسے کاٹا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خزرہ کو بنا کر کے پھر اسے کاٹا جائے تو یہ بھی بعض جگہ ایسی ویڈیو بھی آتی ہے تو یہ بھی شران جائز نہیں ہوگا ہاں کیک کاٹ کر کے فاتحہ میں رکھ دیں اور فاتحہ جب دلائے جائے نظر و نیاز دلے جائے تو اس میں کیک بھی رکھ دیا جائے اور اسی کیک کو پھر کاٹ کر کے کھلا دیا جائے یہی بہتر طریقہ ہے